امام مالک نے خبر دی ابو زناد سے انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ شہید ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھبیس